حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف نکلے اور چار رکعت والی نمازیں دو رکعت ہی پڑھتے رہے حالانکہ رب العالمین کے سوا آپ کو کسی کا ڈر نہ تھا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھتیس